کر لو اور انہیں مارو پھر اگر تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو ان کے سلسلے میں کوئی اور کاروائی نہ کرو بے شک اللہ بڑی بلندی اور کبریائی والا ہے اس آیت کا شائع نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک انصاری صحابی ایک عورت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرا شوہر فلاں بن فلاں انصاری ہے اس نے مجھے مارا ہے اور میرا چہرہ زخمی کر دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے یہ حق نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تو کچھ اور ارادہ کیا تھا اور اللہ نے کچھ اور چاہا اسے ابن جریر نے روایت کی ہے اور ابن ابی حاتم نے کئی سندوں سے اسے مرسل روایت کی ہے اور سیوتی نے لکھا ہے کہ اس روایت کے کئی شواہد ہیں جو اسے قوی بناتے ہیں آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کا حاکم نگراں اور امیر بنایا ہے اس لیے کہ مرد عورت سے عقل و فہم میں زیادہ ہوتا ہے اس کی نگاہ دور رس ہوتی ہے ملک و قوم کی قیادت جہاد آزان خطبہ گواہی نکاح میں ولی بننا طلاق رجات تعدد ازواج وراثت میں دو گنا حصہ لینا اور عصبہ ہونا یہ اور اسی طرح کی اور بھی صفات ہیں جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں اس کے علاوہ وہ نکاح کے وقت مہر ادا کرتا ہے اور شادی کے بعد ازدواجی زندگی کے سارے اخراجات برداشت کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اور عورت اس کے زیر سایہ سکون و اطمینان کی زندگی بسر کرتی ہے مرد کے اندر ان تمام صلاحیتوں اور خوبیوں کا پایا جانا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ازدواجی زندگی میں قیادت شوہر کے ہاتھ میں رہے اپنی بیوی کی تربیت اور اصلاح کی کوشش کرتا رہے اور اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو اصلاح کی خاطر ہلکی پٹائی بھی کر دے لیکن اگر بیوی اچھی ہے نیک اور صالحہ ہے تو اسلام شوہر سے تقاضا کرتا ہے کہ اس کا خیال رکھے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے صالحہ بیویوں کی یہاں تعریف کی اور کہا کہ صالحہ بیویاں اللہ کی اور اپنے شوہر کی فرم بردار ہوتی ہیں اور شوہر کی عدم موجودگی میں اللہ کی مدد سے شوہر کی عزت اور مال کی حفاظت کرتی ہیں اس لیے ایسی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے اس کے بعد اللہ نے یہ بتایا کہ اگر بیوی نافرمانی کرے اور شوہر کے ساتھ بدسلوکی کرے تو شوہر اسے اپنے حقوق یاد دلائے اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے ڈرائے اور اسے بتائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میں کسی کو کسی انسان کا سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے اور پٹائی اور طلاق کی طرف بھی اشارہ کرے اگر اچھی ہوگی تو یہی نصیحت کافی ہوگی ورنہ ایک بستر پر سونے کے باوجود اس سے بات کرنا اور ہم بستری بند کر دے اور صبر کرے یہاں تک کہ وہ نافرمانی سے باز آ جائے اور یہ برتاؤ ایک ماہ سے زیادہ کے لیے نہ ہو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تھا جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خفیہ راز عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیا تھا یہ برتاؤ ایلا کی طرح چار ماہ کے لیے نہیں ہوگا اگر یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہو تو اس کی پٹائی کرے لیکن یہ پٹائی ایسی نہ ہو جس سے جسم کا کوئی حصہ ٹوٹ جائے یا کوئی عزو بد شکل ہو جائے صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں عورتوں کے بارے میں کہا کہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو اس لیے کہ یہ تمہارے پاس قیدی کی مانند ہیں اور ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہاری عزت سے کسی کو نہ کھیلنے دیں اور اگر ایسا کریں تو انہیں مارو لیکن مار ایسی نہ ہو جس سے زخم لگ جائے ان طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ بتدریج اپنانے کے بعد اگر عورت راہ راست پر آ جائے تو شوہر اسے اذیت پہنچانے کے لیے بہانے نہ تلاش کرے اور اپنی طاقت کے زوم میں خواہ مخواہ اس کی پٹائی نہ کرتا پھرے یا اس سے قطع تعلق نہ کرے اور اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ اللہ اس سے بڑا ہے اور زیادہ طاقت والا ہے اس کے بعد آیت پینتیس میں اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی سے متعلق ایک اور حکم بیان کیا کہ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف کی خلیج حائل ہو جائے ناچاقی اس قدر بڑھ جائے کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو ایسی صورت میں بیوی اور شوہر دونوں کے رشتہ دار اپنی طرف سے ایک ایک حکم یعنی فیصلہ کرنے والا بھیجیں دونوں شوہر اور بیوی سے مل کر قضیہ کو سمجھیں اختلاف کے اسباب کو جاننے کی کوشش کریں اور ان کے درمیان مصالحت کی کوشش کریں اگر اللہ نہ کرے اس راہ کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں تو شوہر اور بیوی کی منظوری لینے کے بعد دونوں میں جدائی کر دیں حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ دونوں فیصلہ کرنے والوں کو شوہر اور بیوی کو ملانے اور جدا کرنے کا حق ہے آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ دونوں فیصلہ کرنے والوں کی نیت صحیح ہوگی تو اللہ تعالیٰ میاں بیوی میں اتفاق کی سبیل نکال ہی دے گا تمام اختلافات دور ہو جائیں گے اور دوبارہ دونوں الفت و محبت سے بھری ازدواجی زندگی گزارنے لگیں گے